جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی اس فن کا فائدہ کیا ہے اور ہم کتاب کو کیوں لکھ رہے ہیں اس حضرت نے جب اس بات کو پورا کر لیا تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے متعلق ایک ضروری بات بیان کر دی اور حضرت کی یہ بات ایسی ہے جو ساری کتاب میں کام آتی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو اور علماء نے نہیں کہی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں حقیقت میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھا اور سنا جائے دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سبق دوسرے سبق سے ملا ہوا ہوتا ہے ایک آدمی کوئی چیپٹر پڑھاتا ہے اب اس میں ایک تقریر ہے جو وہ پہلے کرتا ہے پھر دوسرے دن دوسری بات کہتا ہے تیسرے دن تیسری بات کہتا ہے چوتھے دن کی کوئی بات آ جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے دن جو میں نے بیان کیا تھا یہ وہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اور جتنے بھی لوگ پڑھنے پڑھانے کے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ روز کی بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کی اس کتاب کا حال بھی یہی ہے کہ بات سے بات کا ربط ہے تو اگر انسان درمیان میں کسی چیز کو چھوڑ دے اور نہ سنے یا نہ پڑھے یا نہ سمجھے تو پھر آگے والی باتوں کا سمجھنا اور دشوار ہو جاتا ہے آپ کی کہتا ہے یہ کہاں سے بحث شروع ہو گئی اب بحث تو منسلک ہے لیکن اتنا وقت اس کے پاس ہو کہ پہلے خلاصہ بیان کرے وجہ سے اخباروں میں افسانے چھپتے ہیں گزشتہ اور کس نمبر انیس کا خلاصہ تو وہ پھر پورا بیان کرے پھر آگے چلے اتنا وقت کہاں سے لائے گا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو موضوع تھا اس کو مکمل کیا کہ حکمت جو ہے شرعی طور پہ وہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کا ایک اصول بیان کیا ہے اور ارشاد سناتے ہیں کہ وہ سطح علی شفت البیانی اور آپ کو قریب یہ معلوم ہوگا کہ جب مجھ پر بیان کرنے کا جذبہ غالب آئے گا اصل میں اونٹ کے منہ سے مستی کے وقت جو نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس نفس کو بہت عمدہ عربی میں استعمال کیا شکاشک اس آدمی کے لیے بھی بولتے ہیں جو آدمی بہت فساحت اور بلاغت سے اپنے مطلب کو بیان کر سکتا ہے تو فرماتے ہیں جب مجھ پر زور دھیان غالب آئے جتنے لوگ بھی تحریر کرتے ہیں یا جتنے لوگ بھی پڑھاتے ہیں ان کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی طبیعت بہت کھل جاتی ہے ابتدا میں بات کر رہا ہوتا ہے اور چیز ہوتی ہے درمیان میں بات پر جب پہنچتا ہے پر اندر سے ایک لگن اور جذبہ ابھرتا ہے میں چیز سکھاؤں میں چیز بیان کروں شاہ رحمت اللہ کرواتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس پر زور بیان غالب آئے گا اور اس کے ساتھ وہ آنت فی تمہید القواعد غایت المہانی اور میں جو مباحث کے قواعد ہیں اور جو قواعد ہیں ان کے لیے زیادہ گہرائی میں اتروں گا رپاما اوزبل مقام انفقولا بالم یہ کل بھی جمہور کا نام تو میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی بیان کروں گا جو علم کلام میں جمہور مناظرین نے نہیں کہی پہلے یہ ساری عبادت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کے لیے شکل و صورت کے ساتھ قیامت کے دن مختلف جگہ پر تجلیات فرمانا سورقشکا عالم لئی سو اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایسی دنیا کو ثابت کروں گا جو مادی دنیا نہیں ہے یقون فی تجسد المعانی والآمال بالاشباء مناسبت اللہ بالصفاتی جس میں انسانوں کے اعمال اور جو مانوی اشیاء ہیں ان کا جسم بن جاتا ہے وَتُقْلَقُ فِيهِ الْحَوَادِثُ قَبْلَ أَن تُقْلَقَ فِي الْأَرْضِ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں جتنے بھی حادثات وجود پذیر ہوتے ہیں وہ اپنی پیدائش سے پہلے ایک جہان میں ان کی شکلیں بنتی ہیں ور طبا العمال بحیات نفسانی بحیات نفسانی اور اسی طرح انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کی نیتوں سے وقون للمجازات الممات اور اسی طرح انسانوں کے جو اعمال ہیں اس کی جو ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور انسانوں کے مرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی نیتیں کس طرح اس کے کام آتی ہیں بل قول الملزمی اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تقدیر جو ہے وہ مبرم ہے وہ نام ظالم اور اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنی کتاب میں بیان کروں فالم اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ انی لم اجتری علیہ الا بعد ان رائیت الآیات والاحادی والآثار آتار صحابت مطابعین متظاہرتا تھی کہ میری کبھی بھی اتنی جدرت نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اپنے پاس سے اتنی نئی نئی چیزیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا مگر جب میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو ثابت کرتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار اور ان کے شاگرد جو تابعین کے رحمہ اللہ وہ سب کے سب ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس نے میری ہمت بنائی اور میں نے سوچا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں اور آئی تو جماعت من قواس اہل سننا اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اہل سنت والجماعت میں سے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے اہل علم ہیں وہ ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں المتمین دین بالعلم بال علم اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے براہ راست اپنے پاس سے علم دیا تھا یقولون بولونا بہی وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جیسے تحریر ہو رہی ہے قواعد ہم قواعد ہمارے اور انہوں نے بھی اس طرح کے قواعد لکھے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو کہ جمہور اہل علم میں نہیں تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے متعلق فکر لکھے ہیں آج کسی کی ہے اگر یہ پوری ہو انہوں نے بتایا کہ میں کبھی کبھی اس کتاب میں ایسی بات کہوں گا کہ بھی جمہور جمہور پل من اہل اہل کلام اہل کلام کے جمہور جو تھے وہ باتیں نہیں کرتے تھے میں آپ لوگوں کو ایسی کتابیں اپنی ایسی باتیں اپنی اس کتاب میں بتاؤں گا اور شاہ صاحب احمد لاج نے یہ جو کچھ کہا ہے انہوں نے اسے پورا بھی کیا ہوتا یہ ہے کہ بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں چار جلد کی پانچ جلد کی سات جلد کی کتاب تو کبھی کبھی مصنف ابتدا میں ایک چیز کا وعدہ کر لیتا ہے اور آگے جا کے وہ بھول جاتا ہے پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا تھا پھر کتاب چھپ کے آتی ہے پھر کوئی توجہ دلاتا ہے کتاب آپ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا پھر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا مگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ بات نہیں شاہ رحمت اللہ جو کچھ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ بہت اچھی تھی ان کی ان چیزوں کو بلاتے بھی ہیں اور واقعی انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں کہ انہوں نے علم کلام کے جو جمہور تھے جنہوں نے ایسی باتیں نہیں کی شاہ صاحب اللہ علیہ نے ان باتوں کو تحریر کیا ہے اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جیسے قدر چل کی مواد وال جیسے کہ میں ایک نئی بات اپنی کتاب میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجلیات فرمائیں گے قیامت کے دن اور وہ جو تجلی خدا کی ہے اس میں صورتیں بھی ہوں گی اور شکلیں بھی ہوں گی یہ میں کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں کہتا اور یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے بات کی ہے بہت مشکل چیزوں میں سے شریعت میں جتنے مشکل ترین مقامات پر مباحث ہیں ان میں سب سے مشکل چیز اللہ کی ذات اور صفات اللہ تعالی کی ذات اور صفات بات کرنا یہ بڑے بڑے اہل علم کا پتا بانی ہو جاتا ہے اور اس میں وہ قدم نہیں رکھتے اس لیے کہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق آپ ایک چھوٹی سی ایک مثال ارد کریں اگر آپ غور سے سنیں تو شاید سمجھ میں آ جائے دیکھو علم اس چیز کا نام ہے علم کبھی حضوری ہوتا ہے اور کبھی حصولی ہوتا ہے حضوری علم کا مطلب یہ کہ یہ پینسل ہے یہ حاضر ہے آپ نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کی نگاہ نے پیغام بھجوایا دماغ کو کہ یہ کیا چیز ہے اس کی شکل پہلے سے ایک محفوظ تھی دماغ میں پینسل ایسے ہوتی ہے تو آنند یہ پیغام گیا ادھر سے جواب آیا کہ یہ پینسل ہے جسے دیکھتے ہی آپ نے کہا پینسل ہے اب یہ پیغام کا جانا اور آنا اس پہ بدوا دینا اور اس شکل کا اس شکل سے ملانا جو دماغ میں محسوس ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے لیکن اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی سوچ سوچ بھی نہیں سکتا ایک بچہ ہے اسے جب آپ پہلی مرتبہ یہ پینسل دکھائیں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا چیز ہے تو باپ سکھاتا ہے کہ بیٹے اس سے پینسل کہتے ہیں اس سے قلم کہتے ہیں یہ علم ہے جو حضوری ہے کہ جو چیز حاضر ہے اسے دیکھ کر انسان علم حاصل کرتا ہے آسان شخصوں میں کہ جس چیز کو دیکھ کر علم کا علم کا یعنی پتا چل جاتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے اور بعض اوقات علم حضوری نہیں ہوتا حصولی ہوتا ہے حصولی کا مطلب یہ کہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور وہ وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں بس آتا ہے انسان اس چیز کو دیکھتا نہیں مثلا اب کسی سے پوچھے کہ ایٹم بم کیسا ہوتا ہے تو ہر آدمی جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق بیان کرے گا ایک صاحب سے ہم نے پوچھا وہ بہت زیادہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ سیاسی حالات جیسی ہیں تو اس سیاسی حالات میں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ پہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے ہم نے ان سے پوچھا یہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے تو کہنے لگے جی بس بریف کیس کی طرح ہوتا ہے بندہ یہاں سے بریف کیس لے جائے اور جا کے وہاں گرا دے رہے کہ یہ ہوگا کیسے آ کر بریف کیس یہاں سے کچھ بتا کہنے لگے جی بریف کیس میں بندہ بریف کیس ایک چیز ہوتی ہے ایٹم تو کسی کو کیا پتا چلے یہ کیا چیز ہے بس یہاں سے رکھے دو یار گزرے اور وہاں جا کر اسے ایک ٹی وی لگا دے آگ لگا دے پھٹ جائے گا اپنی کا دباؤ دے اب یہ علم جو ہے نا اس کا وصولی ہے اس نے کبھی ایٹم بم کو دیکھا نہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا ایک اور صاحب سے میں نے پوچھا کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ دیکھی ہے وہ پیٹرو گیس جو ہوتی ہے تو مجھے تو یاد نہیں سمجھ آئی جو جی گیس چلاتے ہیں گیس لینک ہوتا ہے جو جی بہت روشن ہوتا ہے میں اس کے جی وہ دیکھیے تو بس ایسے ہی ہوتا ہے اس کے اوپر آدمی کپڑا چڑھائے اسے آف کرے وہاں جا کر اس کو پمپ کرے اور پھر اس کے بعد گیس ہوگی اور اس کے بعد وہ پٹ جائیں گے فیکٹریاں دباؤ جائیں گی ٹھیک اب یہ علم اس کا حضوری علم تو ہو نہیں سکتا ایٹم بم تو دیکھا نہیں نا کسی نے اب کسی سے کیا پوچھے کہ ایٹم بم کیا چیز یہ علم ہے جو حصولی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کہتے ہیں اس کو منطق اور فلسفے والے کہتے ہیں کہ یہ علم حصولی ہے حضوری نہیں اسی طرح بہت سی چیزیں مثلا آپ نے اگر امریکہ نہیں دیکھا تو امریکہ کا علم حصولی ہے نا آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہے لیکن آپ نے دیکھا نہیں ایک بچہ ہے اس نے شیر کو نہیں دیکھا لیکن اس کے ذہن میں ایک, چیز ہے کہ شیر کوئی چیز ہوتی ہے ہوا ہے ماں کے ایک ہبا آ جائے گا اب ہوا نہ ماں نے دیکھا ہے نہ ماں کی ماں نے دیکھا ہے نہ بچے نے دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا لیکن وہ ہے ایک چیز یہ علم ہے حضوری اور یہ علم ہے حضوری اللہ کا علم اس سے بھی بلند و والا چیز ہے نہ وہ حضوری ہے نہ وہ حضوری اللہ تعالیٰ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ اس نے پینسل دیکھی اور پھر سے سمجھ میں آیا کہ یہ پینسل ہے مطلب اللہ متعلق نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ علم کسی نے دیا کہ ایٹم بم ایسے ہوتا ہے تو پھر خدا کو پتا چلا معاذ اللہ اللہ کا علم ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے بھی والا ہے تو ہے کیا چیز اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ چیزیں اتنی بلند و والا ہیں کہ انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے سمجھنے کا سوائے اس کے کہ اللہ خود ہی کوئی چیز کھول دے تو پر کھول دے وغیرہ ہمیں حصولی اور حضوری دونوں علوم ہیں اللہ کو نام نے دیکھا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا ہے اللہ نے کہہ دیا لئی سکم مت نہیں شعی اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں جیسی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہمارا ذہن کیسے بتائے کہ اللہ کیا اور اس کی صفات اس کا علم بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کیا کرے تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے تیرا پتا نہ پائیں تو لاچار کیا کریں میر درد رحمت اللہ علی کا غالباً شعر ہے اگر یہ انہیں کا ہے تو ان کے تو باقی اشعار بھی کمال ہیں ان کی شاعری تھوڑی ہے لیکن خواجہ مرزاد رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی شاعری کی مگر کمال کی شاعری کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو نئی باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آمد میں تجلیات فرمائیں گے بہت جگہ پر اور یہ اصل میں بخاری کی روایت ہے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے آئے گا اس شکل میں اس طرح سے جیسے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے تو ہر کوئی اپنی اپنی پوجا کرنے والے کے ساتھ چلا جائے گا جو بت پرست ایک تجلی آئے گی اور بت پرست اس کے ساتھ چلے جائیں گے جو درختوں کو پوچھتے تھے ایک تو جلدی آئے گی اس کے ساتھ چلے جائیں گے اور آخر پہ تم صرف مسلمان جاؤ گے پچھلی امتوں پہ بھی ہوتی ہے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیوں پڑے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے رب کو پہچانتے ہو تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانی مقرر کی ہے پھر نشانی جب ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سامنے آئے گا اور وہ لوگ سجدہ کریں گے اس کے قریب قریب کے الفاظ صحیح بخار آئے ہیں اور محدثین کے لیے بہت مشکل ترین ایک عزیز بھی ہے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جسم کی صورت میں کہتے ہیں کہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا اقرار کرتے ہیں آگے چل کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جمہور علم کلام والے نہیں مانتے عام طور پہ لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں اور صاحب احمد اللہ پہلی جلد میں کمال کی بحث کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب ان شاء اللہ اگر خدا کو منظورہ وہاں پہنچے تو غالباً اس کی تشریح نہیں کروں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی تفیق اور اتنی مشکل مباحث ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہم نے وہ ساری ریکارڈ کرا دی ہیں عقیدے کی مباحث میں وہ کوئی ستر اسی گھنٹے کے بیانات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے اس کی ہمت بھی نہیں پڑتی کہ دوبارہ اس اس جنگل میں ہاتھ قدم رکھے اتنی مشکل وہ چیز ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ دی اور جتنے لوگ سمجھنے والے ہیں نا یہ چار طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں صحیح بات کی تک فوری طور پر بات بھی صحیح کرتے ہیں اور صحیح بات کی جائے تو اس کی تک پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے بھی ٹیڑھا ہیں اور بات تک جلدی پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹیڑھی بات تک پہنچتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں صحیح بات کو دیر سے سمجھتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ٹیڑھی بات کو دیر سے سمجھتے ہیں چار ہی قسمیں ہیں جو فلاسفہ نے لکھی انبیاء علیہ السلام ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اس لیے کہ وہ وہی ہوتی وہی حفاظت کرتی اپنی طرف سے بات ایسی کرتے نہیں اور ان کی جو جماعت ہوتی ہے پوری کائنات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو صحیح بات کو اتنی جلدی سمجھے جتنی وہ سمجھتے وجہ یہ ہے کہ نبوت کی برکات ہوتی ہے نبی نے ادھر بات کی ادھر ان کے دل میں اتر گئی بس درمیان میں کوئی چیز نہیں ادھر انہوں نے کہا ادھر انہوں نے کہا بالکل سچ صحابہ کرام رضی اللہ نے حضرت وکر رضی اللہ یہ کیفیت تھی یا حضرت رضی اللہ کی یہ کیفیت تھی ارخاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے تین باتیں خدا نے مجھے ایسی دی ہیں کہ اگر یہ میری حالت قائم رہتی تو انا انا پھر تو میں ہی میں فرماتے تھے ایک تو میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے سوائے اللہ کے اور کسی کا دھیان نہیں کیا سلام پھیرتا ہوں تو پھر کچھ چیز یاد آتی ہے مگر نہ یاد نہیں کیا اور فرماتے تھے دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں میری روح میں اس طرح اتر جاتا ہے جیسے پہلے سے ہی مان دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہوا اسی بات کی انہوں نے بیان کی اور فرماتے اگر یہ میری کیفیت ہمیشہ رہے تو آنا آنا پھر تو میں ہی میں ہوں لیکن یہ بات کہ نماز میں اتنی مزدوری رہے اور ایسی چیزیں رہیں گے انبیاء صلاح السلام ہی میں ہوتی ہیں رضی اللہ عنہ جو آ گئی تھی تو یا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا یا خدا کا بہت بڑا انعام تھا ان پہ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہوتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحیح بات سنتے ہیں نبوت صحیح بات بتاتی ہے اور فوراً اتر جاتی ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں یہ سب سے اچھا اور کمال اور صحیح بات اور اس میں ٹیڑھا پن نکال کے اسے جلدی سمجھ جائیں لیکن اس میں پھر بھی ٹیڑھے رہیں یہ فلسفی ہوتے جن پہ بہت غلطہ ہوتا ہے نا فلسفے کا منطق کا ان کی چیزوں کا صحیح بات ہوتی ہے اسے ٹیڑھا سمجھتے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی ٹیڑھے پن تک پہنچتے ہیں فوراً اعتراض کریں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں حیات سنتے ہیں احادیث سنتے ہیں فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ یہ یہ یہ غلطی غلطی غلطی غلطی اللہ وہ صحیح ہے لیکن سمجھ ہی ٹیڑھی اس لیے کہ آلم بدل جاتا ہے اور اگر آلم بدل جائے تو پھر انسان وہ کچھ نہیں رہتا جو جہاں مثلاً اگر آلم بدل جائے اور سب انسانوں کی آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر سارے آدمی کو یہ مسجدیں دو دو نظر آئیں گی یہ ٹیبل لینڈ بھی دو نظر آئیں گے یہ فون بھی دو نظر پینسلیں بھی دو ہی دیکھے گا پھر اگر کوئی صحیح آنکھ والا اور بے پینسل ایک ہی ہے دو نہیں ہے تو پھر صرف کہیں گے کہ تم بے وقوع کو پینسلیں تو دو ہیں ٹیڑھا پن ایسے پیدا ہو جاتا ہے جب آدم بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے نا ان فلسفیوں کا ذہن بھی ادھر ہی چل پڑتا ہے اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے ایسے ہی بیچ میں ایک بات یاد آئی اربوں کا ایک شاعر ہے اس کا شعر ہے وہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہے اور کہتا ہے کہ میری محبوبہ پھینگی آنکھوں کی تو بڑی خوبصورتی بیان کرتے ہیں اپنی محبوبہ کی آنکھیں اور یہ اور وہ تو کہتا ہے میری محبوبہ میں کمال یہ ہے کیوں بہنگی اور پھر دیکھو جب محبت ہونا کسی کو تو ایب کو بھی کیسے وہ خوبصورتی کی طرف لے کے جاتا ہے کہتا ہے اس میں کمال یہی ہے کہ رقیب سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے اور حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس نے اس عیب کو بھی کیسے کیا تو یہ فلسفی ایسے کرتے ہیں عالم بدل جاتا ہے دنیا بدل جاتی ہے سمجھ بدل جاتی ہے تو وہ صحیح چیز کو بھی ٹیڑھے پن میں دیکھتے ہیں اور صحیح چیز اور وہ صحیح چیز انسان کو سمجھ آئے ذرا دیر سے وہ مسلمان ہیں کے رام رسی اللہ کے بعد اگر کسی کو حصہ ملتا ہے کہ صحیح چیز اور ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ وہ مقام ہوتا ہے جب صوفیہ کرام میں لوگ مراقبہ ذات پر پہنچتے ہیں تو مراقبہ ذات میں ان پر اتنی تجلیات وارد ہوتی ہیں کہ وہ چیز کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا کچھ ذائق میں آسار ہوتے وہ کہتے ہیں ساتھی سے مت نہیں وہ کہتے ہیں اس سے میں بات نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں پریشانی سے کیا ہو گیا لیکن وہ جو تجلیات ربانی ہوتی ہیں مراقبات میں وہ اس انسان کی کبھی کبھی ایسی رہنمائی کرتی ہیں کہ عالم اسباب میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی مگر وہ سمجھ جاتے ہیں اور مسلمان عام پھر آ گئے تو بات صحیح ہے مگر دیر سے انہیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے اور چوتھے رہ گئے کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن ٹیڑھا پن اس کا وہ نکالتے ہیں اور دیر سے جا کر کوئی یہودی عیسائی جتنے غیر مسلم ہیں دو دو سو سال تجربے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اور مسلمان تھوڑی سی دیر سے ہی کہتا ہے لیکن اگر کتاب و سنت پہ اعتماد کر لے اور اپنی عقل کو تھوڑا سا ہٹا کے کتاب و سنت کے کر لے تو وہ بھی فوراً کہہ دیتا ہے یہ بات ہے اور یہ کوئی ضرورت نہیں اس کی تفصیل کی آپ جانتے ہی ہیں جو آپ نے پڑھے لکھے ہیں کہ یورپ امریکہ اور وہ ساری تہذیب کئی چیزوں کے بارے میں اب کہتی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی back to pavilion back to home گھروں کو چلو گھر کی خاندان کی سلسلے مضبوط کرو یہ سب کچھ کیا ہے یہ کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتائی تھی انہوں نے اس میں بھی ٹیڑھا پن نکالا اور دیر سے پہنچے اب وہ کہتے ہیں واپس سے انسانوں کی سمجھ ایسی ہوتی ہے اب سمجھ کا کہ یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اب وہ صورتیں اور شکلیں کیسی بنے گی کیا چیزیں ہوں گی یہ ایسی چیز ہے جو شاہ اللہ احمد نے آگے چل کے بیان کی ہے مگر یہ کہ بہت مشکل مباحث ہیں اگر آپ نے اسے سمجھنا ہو سننا ہو تو وہ پھر وہی چیزیں سن لیں جو عقیدے کے باب میں کوئی ستر اسی بیانات ہیں زیادہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہے اسے سن لینا چاہیے اور سوری شاہ صاحب رحمت اللہ دوسری مثال اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے جہان کی خبر آپ کو بتاؤں گا جو جہان حصی نہیں ایک ایسے عالم کو ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا جو مادی نہیں بہت سے عالم خوف کا عالم ہے روح کا عالم ہے چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں اور انسان خواب میں کچھ دیکھتا ہے ظاہر میں کوئی چیز دیکھتا ہے ظاہر میں کوئی آماز کرتا ہے اور اس کا اثر عالم ارواح اروا پر جا کر پڑتا ہے اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی بعض لوگوں کو ہوتی ہے خواب سے مناسبت مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے والد نے آ کے خواب میں یہ بات کہی ماں نے آ کے خواب میں یہ بات کہہ دی کسی بزرگ نے آ کے کوئی بات بتا دی اور چند دنوں کے بعد وہی مصیبت پیش آ جاتی کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے جن کا انتقال ہوتا ہے تو جب مرض موت ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بڑے عرصے کے بعد بزرگ دیکھنے میں آئے میں نے آج اپنی والدہ کو دیکھا والد مجھے بلانے کے لیے آئے تھے اب یہ وہ جو باتیں کر رہا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات ہے لیکن عقل مند آدمی جب سنتا ہے سلطینا خواب کی تعمیر سے مناسب ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب حضرت کا وقت آ گیا اب یہ چلنے والے تو عالم میں اس انسان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پڑھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے لیے بہت بڑے محدث تھے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت میں آئندہ آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا انہوں نے کہا خیریت کیا ہوگی تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا حسین شریف سے متعلق کچھ بحث کرنے کچھ علمی باتیں تو میں نے دیکھا ایسے نظر اٹھا کے مسجد کو تو اوپر لڑکی لڑکیاں کھڑی تھی مسجد کی شکل مجھے اشارے کر رہی تھی تو وہ چپ ہو گئے نے مبارک رحمت اللہ نے کہا کہ میں اندر نہیں آؤں گا تو انہوں نے اپنی شاگردوں سے کہا جو نفع حاصل کرنا ہے کر لو میری مسجد پہ لڑکیوں کا کیا کام ہے یہ اللہ نے عالم آخرت کھول دیا تھا انہیں مبارک سمجھ نہیں سکے اسے وہ جنت کی برے ہیں جو اشارے کر رہی ہیں بلا رہی ہیں اور اس کے چند اللہ کے چیزوں پر پڑتا ہے ایک اور بات آپ سے کروں یہ کبھی سنی نہیں ہوگی لیکن بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے سن لیں اور وہ صحیح چیز ہے صحیح پیرائی میں اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آدمی کے ذہن میں غصہ تو نا اور آدمی سوچے اور انسان بن کے رہے کہ انسانی زندگی کی چیزیں پیش آتی ہیں حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے بحث ہوئی بات چلی کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی کسی اہلیہ کو گوسا دیتے تھے یا نہیں دیتے انسانی زندگی ہے کسی بھی آدمی کو پیش آ سکتی ہے کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے تو لوگ گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو بھوسا دیتے تھے سر جھوٹتے تھے تو جو پوچھنے والے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بڑی شفقتیں انہیں حاصل تھی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرتے یا ان کی خوشی کی وجہ سے کہا کہ حل یہ اللہ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اتنی محبت ہو سکتی طاعشہ رضی اللہ ہنسی اور چپ ہو گئی اور ختم ہو گئی مسئلہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسا دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یہ بات بیان فرمائی تمہیں رضی اللہ فرمایا بھائی میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا تھا گھر میں رمضان میں تو میری بیوی آفہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی میرے سر کو چومتی میں نے کبھی اتنا محسوس نہیں کیا اور اس دن یہ ہوا کہ میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میں نے ان کے سر کو چوما اور میرا روزہ تھا اور رات جب میں سویا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے میری طرف التفاق نہیں فرمایا مجھے پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے ناراض کی کیا تو میں ذرا سا آگے ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے آپ ناراض ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہ روزہ رکھ کے بوسہ دیتے ہو تو میری جب آنکھ کھلی تو میں گھبرا گیا اور میں نے طے کیا کہ میں اتنا کام بھی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارکہ تک جی بات اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی انہوں نے کہا کہ لوگوں اچھی سے اچھے الفاظ کے ذریعے ضرور بھیجا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیونکہ ممکن ہے تمہارے یہ الفاظ وہاں پیش کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اچھے الفاظ استعمال کرو گے تو ان کی روح خوش ہوگی مراد ان کے کہنے کی یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے بچے کو آپ دیکھیں نا بچہ معرفت نہیں ہوتی کہ باپ ہے ماں ہے کپڑے گندے کر دیے داڑھی سے کھیل رہا ہے کچھ لیکن بچے میں جتنا شعور بڑھتا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اتنا ہی اتنا ادب بھی بڑھتا جاتا ہے حادثہ بھی بڑھتا جاتا ہے تو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنی کی چیزیں بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے جو کچھ فرمایا اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس چیز کی اطلاع دی جاتی تھی اور وہاں سے بھی تربیت ہوتی تھی اللہ کی اس درجے کے لوگ کی بھی معمولی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کی طرف سے خواب میں آگے کوئی چیز بتائی جائے جیسے سترہ چیری میں قہر پڑ گیا تھا بیسوں مثالیں ایسی ہیں اس کا کیا ذکر کرنا قہر جب پڑ گیا تھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا عمر سے کہنا کہ بارش ہو جائے گی لیکن اسے کو عقل سے کام لے تو تمہر رضی اللہ سے جا کے جب انہوں نے سنایا تو اتنے پریشان ہوئے اتنے پریشان سے رو پڑے اور کہنے لگے اللہ میں تو اپنی عقل سے پورے ہی کام لینے کی کوشش کرتا ہوں معلوم نہیں کیا بات ہو گئی اور بارشیں ہوئی تو یہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مگر عالم بدل گیا احکامات بدل گئے چیزیں بدل گئیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسے جہان کے متعلق ثابت کروں گا بتاؤں گا جو مادی نہیں ہے روحانیت کا ایک جہان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چل کے عالم مثال کو ثابت کریں گے کہ عالم مثال کیا چیز ہوتا ہے اس دنیا کے بعد اور اس دنیا سے پہلے پہلے درمیان جو برسک کی زندگی ہے نا یہ کیا چیز اس کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہان سے اور اس جہان کے درمیان بچے کے لیے ایک اور جہان پیدا کیا اور اس کی بات کا پیٹ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ڈائریکٹ اٹھا کر قیامت میں نہیں بھیج دیا درمیان میں ایک اور جگہ مقرر کرتی اور وہ ہے عالمی برست اس برزخ میں کیا ہوتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئیں گے اپنی بات کرنے پہ تو کمال کی باتیں بتائیں گے کہ اس عالم مثال میں ہوتا کیا کیا ہے عالم مثال میں میت کہاں جاتی ہے پھر اس کا فرشتے استقبال کیسے کرتے ہیں معاذ اللہ اگر وہ غلط ہے تو پھر مار کیسے اسے دیتے ہیں اور پھر وہاں کیا کیا ہوتا ہے اس کا اثر عالم دنیا پر کیا پڑتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ سے آگے چل کر بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یقون کی تجسد المعانی مناسب اللہ اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ معانی اور اعمال کی حالت میں مشابہت رکھتے ہیں اس میں یعنی انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے مثال میں جا کر انسان کے اعمال کو شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آسان ہے مثلاً موت ہے موت کی کیا شکل ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے چوری کی کیا شکل ہے اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے متعلق خود فرما دیا کہ اس موت کی شکل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن اہل جنت کے لیے اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ مایوسی کا دن ہوگا جس دن ایک دمبے کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیں گے فرشتے اور اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ یہ موت ہے جسے ہم ختم کر رہے ہیں جنت والے دمبے بھی نہیں آئے گی اور جہنم والے تمبے بھی نہیں آئے گی تو موت کی ایک شکل ہے بڑی بحث ہوئی اس پہ موت جو تھے وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے جو چیزیں صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں غصہ خوشی موت غم اس کی کوئی شکل بن جائے یہ ممکن ہی نہیں لیکن سائنس نے جتنی ترقی کی ہے نا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ساری چیزیں میئرمنٹس میں آ گئی بخار ہوتا تھا اب بخار کو ناپ لیتے ہیں بلڈ پریشر ہوتا تھا اب بلڈ پریشر کو ناپ لیتے ہیں اس جتنی سائنس کی ترقی آتے ہیں <laughs> ان میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اسلام سائنٹیفکلی چیزیں ثابت ہوتی چلی جا رہی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنا سائنٹیفکلی ثابت ہوتا چلا جائے اسی لیے جتنی سائنس نے ترقی کی اس کا اثر یورپ پہ یہ پڑا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو جب چیک کیا سائنس کے ساتھ انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے یہ تو کتنی غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک وہ تھا کفن اور عیسائی سے ہمیشہ علیہ علیہ السلام کی چادر کہتے رہے کفن کہتے رہے کہ یہ داغ جو خون کے سبے ہیں یہ حضرت کے عیسا علیہ سلاۃ السلام کے ہیں چاہے عیت کا زمانہ تھا ان کا پادری جو تھے اس کو دکھا دکھا کے سالانہ کروڑوں روپے اپنی عوام سے دیتے تھے چل رہا تھا چرچ جب اب دور آیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا ذرا اسے کاربن کے ذریعے چیک کرو کہ اس کی عمر کتنی ہے تو کاربن ڈاٹا کے ذریعے جب انہوں نے چیک کی تو انہوں نے کہا یہ تو آٹھ نو سو سال پرانا پکڑا ہے تم کہاں دو ہزار سال پرانا کر رہے ہو یہ سب ہم نہیں مانتے یہ تو ایک مثال ہے تیسوں مثال بغاوت اسی طرح ہوتی چلی گئی مگر اسلام ایسا دین اب ایسا ہے کہ وہ جتنے سائنٹیفکلی چیزیں آتی جا رہی ہیں اسلام کہتا ہے کہ چیز بالکل درست ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے اسلام نے تصور دیا کہ چیزیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی کوئی شکل صورت ہوتی ہے ان کا جسم ہوتا ہے ان کا بول وزن کوئی ہوتا ہے اب جب سے یہ میڈیکل کے شروع ہوئے ہیں یہ بات سمجھانی آسان ہوگی پہلے سمجھتے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطا علیہ صلاحلام جب آئیں گے تو بیت المقدس پر کھڑے ہو کے بولیں گے اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی آواز نہ جائے اور اسی پہ بحث کرتے رہے کہ آواز کتنے ٹریول کرتی ہے ہوا پہاڑ آ جائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اب کسی بچے کو بھی بہت ہو گئے ہاں ہو سکتا ہے یہ چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ بات جہان کی تھی کہ وہاں پر اشیاء جو ہیں ان کی شکلیں اور صورتیں ہیں مطلب موت ہے موت کی صورت میں آ جائے گی ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ زمبے کی صورت میں اسی طرح کوئی انسان معاذ اللہ بدکاری کرتا ہے اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اس پہ معتدلا کو بڑا شکار رہا تو کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں کے بارے میں یہ بات کہی ایک چوری کے بارے میں ایک بدکاری کے بارے میں کیونکہ بدکاری سب سے بڑا حق ہے اللہ کا جدائے ہوتا ہے سب سے بڑا حق خدا کا وہ ضائع ہوتا ہے اور چوری سب سے بڑا حق ہے جو کسی انسان کا ضائع ہوتا ہے یہ دونوں اس اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق لباس یہ دونوں بھی انتہا درجے کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی یہ فیل کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر اس حال میں وہ مر جائے تو اس کے دل میں ایمان نہیں یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کا جنازہ نہ پڑے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اب چوری میں بھی یہی ہوتا ہے اب یہ سر پہ کیوں آ جاتا ہے اس کی بڑی اچھی تشریح انہوں نے گرمی رحمت اللہ علیہ نے تھے نا انہیں دور کی بات سوچی اور وہ واقعی حکمت کی بات نظرات کو سوچتی ہیں انہوں نے کہا کہ کرتوت ایسے تھے کہ فوراً اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا ایمان بیچ میں آ جاتا ہے کہ اللہ جتنا بھی بڑا گناہ ہے کم سے کم میں موجود ہوں میری میرے ہوتے ہوئے آپ سے سے اپنا عذاب سے محفوظ کر یہ دونوں گناہ اب ایمان کا نکلنا سفر کرنا ادھر سے ادھر اب جتنی بھی میڈیکل کی چیزیں ہیں اس میں کئی جگہ ہے کہ درد ہڈی میں ہے یہ درد جہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آدمی کچھ سوچتا ہے ڈاکٹر کچھ بتاتا ہے یہ چیز کہاں سے ٹریول کرتی ہے پلاٹ ہے اور وہ فالج ہو گیا وہ کہتا ہے جناب یہ آپ کے پاؤں سے چلاتے اور دماغ میں پہنچا اور فوراً گزر گیا تو آپ بچ گئے اگر یہ پانچ سیکنڈ دو سیکنڈ نہ گزرتا تو آپ مر جاتے بارش ہوتا بارش ہو گیا کہتے ہیں جی کلاٹ ہے آپ جب کیا اچھا چلا ہو پاؤں سے تھا اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک جہان کی خبر دیتی ہیں شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے بسخلا وکیل ہوا قبل فردے اور اسی طرح زمین پر کسی حادثے کے ہونے سے پہلے اس کی ایک صورت اللہ کے ہاں بنتی یہ بڑی دلچسپ چیز ہے زمین پہ جتنی چیزیں آتی ہیں نا اس قوم کو پتہ دینی ہے اس کو شکست دینی ہے اس آدمی کی موت آنی ہے اس آدمی کا رسک آنا ہے اس کی ایک شکل بنتی ہے عالم آفرت کی اور وہ شکل اس انسان کو کبھی کبھی خواب میں کر دکھا دیتا مثلاً ہے تو ایسی ذرا بات لیکن آپ کے مزاج پہ گرانا گزرے ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے غلاثت اور گندگی دیکھی اور وہ میرے گھر میں ہے میری شیب میں ہے میرے کپڑوں پہ لگ گئی مگر حیرت ہے کہ اس میں سے بو نہیں آ رہی اور اس سے میں نفرت نہیں کر رہا ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات کا پیسہ ملے گا کیونکہ ہے تو وہ چاہیے حلال لیکن اتنا پسندیدہ بھی تو نہیں نا اس لیے اس میں سے بو نہیں آ رہی ہم اس کی یہ تعبیر دیتے ہیں اس میں کمال آپ کے پاس آپ صاحب محدود تیل بھی رحمۃ اللہ کہ وہ اس زبان کو سمجھتے تھے ایک آدمی نے آ کے ارد کیا کہ حضرت میں تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے شاہ الزیز صاحب احمد اللہ نے فرمایا چپ رہے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی اس نے کہا جی فرمایا تمہاری بیوی کی عمر کیا ہے بڑا حیران تھا اس نے کہا حضرت تیری بیوی کی عمر کا خاص سے کیا تعلق ہے اس نے کہا حضرت بوڑھی ہے بہت عمر ہے اور جنگ میں میں لاپتا ہو گیا اور میرے والدین بھی بچھڑ گئے تو مجھے اس کے ساتھ مناسبت ہوگی کر لی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہارا خواب بتاتا ہے کہ تمہاری ماں ہے تیر تلوں سے نکالا کرتے ہیں واپس جانے کا مطلب یہ بڑے مدت کے بعد وہ آیا اور اس سے آگے کہا جو آپ کہتے تھے وہ سچ واقعی ایسے تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی کوئی صورت بنتی ہے خدا کا نظام کوئی کھیل تماشا تھوڑے یا وہ پورا سسٹمیٹکلی چلتا ہے کلا یومن ہوا پیشان اللہ نے کہا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے تو کسی نے اپنے بات رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے انہوں نے کہا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا لوگوں کی موت کا زندگی کا کپڑے کا شادی کا تلاش کا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے اس لیے ان کاموں کو خدا سے بہت زیادہ تعلق ہے شاہ پر رحمت اللہ کی کتاب ہے بھائی بہت گہری اس لیے آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں مگر کیا کہیں ایک اور بات ہے باری دیکھو اللہ کو جن اعمال کے ساتھ تعلق ہے نا اسے سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے امید ہے انشاءاللہ ہم انتہائی آسان لفظوں میں کہتے ہیں جو اپنے بس میں اللہ تعالی کو انسانوں کے ان اعمال سے جو تعلق ہے وہ خصوصی بھی ہے اور شیطان اس بات کو نہیں سمجھا اس بد وقت نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں کلک کلک تبو ملتی آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا یہی کہا نا اور پھر اس نے اس پہ ایک اور منتق چڑھائی اور اس نے کہا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کے سامنے نہیں چھپ سکتی اور یہ عقل نہیں آئی کہ چیز آپ کوئی بھی جو بڑی ہے وہ اسی وقت تک بڑی رہتی ہے جب وہ ڈھلنے کے بعد بھی بڑی رہے اور اگر وہ ڈھلنے کے بعد بڑی نہیں رہی تبدیلی پیدا ہو گئی تو پھر اس تبدیلی کا اعتبار ہے اس کا کیا اعتبار کرنا ہے آپ سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا بات درست ہے شیطان کی لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے کے اس سے شیطان کو بنا دیا آپ کئی مرحلوں سے گزری اور پھر جا کر شیطان بنا آدم علیہ السلام کو مجھے آپ کو مٹی سے بنا دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ زمین سے مٹی لی اور ایک سانچا بنا کے فرشتوں نے جگہ پہ رکھ دیا پھر بچے کی ولادت ہو گئی اور یہ ہو گیا نہیں وہ مٹی کئی مراحل سے گزری ہے مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اس مٹی میں پھلوں نے جنم لیا اس مٹی میں چیزیں پیدا ہوئی گوشت تھا خوراک تھی باپ نے کھایا ماں نے کھایا پھر وہ مٹی تبدیل ہوئی ہے کتنے مراحل میں اور پھر وہ خون بنا اور خون کے بعد اس کی گوشت ہو اور پھر ہوتے ہوتے آ کر پہ آ کے انسان بنا تو اصل چیز مٹی تو نہ رہی شیطان جو آگ سے کہتا ہے میں بناؤں تو آگ یہ تھوڑے ہی کہ ٹھپا لگا دیا آگ کا وہ بات اور ہے کہ آپ سے بنے آپ اصل ٹھیک شیطان نے کہا نہیں میری اصل ٹھیک آپ ایسے سمجھ لیجیے اور آسانی سے جیسے سنار ہے سونا بناتا ہے نا تو سونے سے جب کنگن بناتا ہے کسی خاتون کے لیے بالیاں بناتا ہے ہار بناتا ہے سٹ بناتا ہے تو سونا اپنی اصلی عادت میں قائم رہتا ہے تو ہی تو اس کی بکت ہے اس سے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ماتا میٹر جس جی چیز جی سے چیز جی بن رہی ہے سونا اس پر اس نے سونے کو لے کے پگھلا کے اپنے اوزار کے ذریعے ایک شکل دینی ہوتی ہے اللہ نے انسان کو یہی ہے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق ہندو کہتے ہیں کہ ماسا قدیم ہے ہم کہتے ہیں ماسے کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے آدھا اختیار کیا کہ ماسے سے وہ شکل بنا سکتا ہے ماسا پیدا نہیں کر اب تک دنیا میں آئیں پوری زور لگا کے کوشش کے باوجود زندگی کو پیدا نہیں کر سکتے یہ ہے کہ زندگی سے زندگی ہے اور چیزیں پیدا نہیں کر سکتی مطلب اب لوہا ہے اس کی دس ہزار آگے کس میں بنا لیں اس میں کیمیکلس ملا لیں کچھ کر لیں لیکن لوہا پیدا تو کوئی نہیں نہ کر سکتا پیدا تو زمین سے ہی ہونا ہے نکلنا تو ادھر سے ہی تو سنار کیا کرتا ہے ایک آپ لے گئے اس کے پاس سونے کی اس نے کیا کیا اسی چیز کو ڈھال کے زیور بنا کے دے دیا قیمت زیادہ ہوگی فرض کر دس ہزار کی تھی جب زیور بن کے آ گیا تو اس نے کہا جی پندرہ ہزار اس میں میری پلس مزدوری بھی آپ شامل کرتے تو وہ اصل قائم رہی جس لیے اس کی کوئی حکت ہے اگر اصل قائم نہ رہتی تو کوئی حکمت نہ ہوتی ٹھیک ہے شیطان کہتا ہے میں آگ سے بنوں گی تمہاری آگ گئی کہاں وہ آگ تیس ہوتی اور دوسری جو بے وقوفی اس نے کی اس نے یہ نہیں سمجھا کہ کبھی کمتر چیز میں بڑی چیز کو دیں تو جس چیز کو اصل تم کہتے ہو وہ بہتر چیز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے سونا اصل ہے چاندی اس سے کم درجے کی ہے چاندی کی انگوٹھی میں کسی نے ہیرا لگا دیا تو وہ سونے سے قیمت بڑھ گئی یا نہ بڑھ گئی ایک تولے کی انگوٹھی تھی دس ہزار کی چاندی کی انگوٹھی دو ہزار کی تھی اس نے ہیرا ایک لاکھ کا لگا دیا تو اب جب ہیرا لگ گیا تو قیمت بڑھی یا نہ بڑی یقیناً بڑھ گئی تو اس بے وقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اپنے حکم کن سے ہو جا ہو گئے اور جب آدم علیہ السلام کا قصہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا مٹی تو اس سے تھوڑی ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھو خلق تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیدا کیا اللہ کا ہاتھ جس کے ساتھ لگ جائے ویسے ہی جسے اللہ نے بیان کر دیا اس کی قیمت آگ سے بنے ہوئی قیمت سے کروڑوں ہر کو زیادہ ہو گئی کیونکہ بکن سے پیدا کرنا الگ ہے اور ہاتھ سے بنانا ایک الگ چیز یہ بات سمجھ میں آئی یہ شیطان نہیں سمجھ اس لیے وہ ناز کرتا رہا یہ عالمی اسباب ہے یہ سارا دنیا میں اللہ نے عجیب و غریب اس کائنات کو بنایا اور ہے بڑی دلچسپ انسان کو سمجھ نہیں آتی اور آمال نازل ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں ترتیب پاتے موت آنی ہے اب وہ دیکھتا ہے پیسہ ملنا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ کہ پانی پانی اور میں ڈوبا چلا جا رہا ہوں اس کو جو خواب کی زبان سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میاں تمہیں پیسہ ملے واقعی ملتا ہے اس لیے کہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ خدا کا کب نافذ ہوگا زمین پہ یہ کوئی نہیں جانتا ویسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا تھا کہ ایسے ایسے سجنا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے اور اللہ کو وہ فیصلہ نافذ ہوتے ہوئے وہ پوری زندگی گزر گئی طیبہ ان کی گزر گئی کئی برس کے بعد فیصلہ وہ نافذ نافذی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ترازو کے ساتھ چمگادڑی چمٹ گئی تو یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ نے سنا تو وہ تھرا گئے کہنے لگے مجھے صاحب کیا کہتے ان کا حضرت عجیب بات ہے آج رات میں نے دیکھا ایک ترازو ہے اور چمگادڑی آپ اس سے چمٹ گئی انہوں نے کہا ایسا قہر پڑے گا کہ مائیں بچے بیچ گئے بولے صاحب کتابی جی کل دانوتی رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا وہاں یعقوب صاحب رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا انیس سو سات آٹھ نو میں جا کر ایسا قحط پڑا کہ بنگال بہار کلکتہ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے مائیں تعبیر کب دیکھی تھی کب ظاہر گاڑی رحمت اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے پاؤں سے پانی کی نہریں جاری ہیں اور ہر طرف پانی پانی تو انہوں نے کسی سے بیان کیا تھا یا صاحب احمد اللہ سے ان کا حضرت اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا لیکن اب جو دنیا ہے اس میں دیوبند کے مطلب سے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو الگ بات ہے مگر دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر مسلمان ہو اور دیوبندی مسلک کا وجود نہ ہو اچھا برا ہونا الگ بات ہے کسی کو بھی اس سے بحث ہو مگر ہر جگہ یہ ملے گا کہ الطانوی رحمت اللہ کی تعبیر ہے جو ڈیڑھ دو سو سال کے بعد سامنے آئی ہے طرح کی چیزیں پہلے وہاں بنتی ہیں اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں جب بنتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا وہ پہلے کیچ کر لیتا ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی پاک ہوتا ہے پاک ہو اگر سچ نہیں بولتا تو اس کے دل کے آئینے پر مٹی لگ جاتی ہے نظر بھی آتی اور اگر وہ آدمی سچ بولتا ہے تو یہ سچ بولنا اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صرف عادیث میں کہ ایک تو سچ بولنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی یہ بتایا اور دوسری یہ بات ہے کہ جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے قیامت کے قرب میں یہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ حدیثن جو آدمی جتنا سچ بولے گا اس کے بعد اتنی سچے ہو جائے تو دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آئینہ بن جاتا ہے ادھر اوپر حکم ہوا اور اس آئینے میں اس کا عکس عکس آنا شروع ہو گیا اب اس کو وہ کیسے دیکھے گا خواب میں دیکھ لیتا ہے اس عکس کو وہ کشف میں دیکھ لیتا ہے اس عکس کو کبھی کبھی سوتے اور جاگتے کے درمیان اونگ آتی ہے نا تو اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے کوئی خواب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان چیزوں کو نیچے نازل کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی دلچسپ بحث آگے کی ہے وہ العمان علم نفسانی اور اسی طرح میں آپ کو اس کتاب میں یہ بتاؤں گا کہ اعمال کی قلبیہ یعنی دلوں میں جو کیفیت اعمال کی ہوتی ہے اس کا بھی اپنا ایک حصہ یہ وہی چیز ہے تقریباً شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود بھی ایک چیز دیکھی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ نے دیکھا تھا موت کو نازل ہوتے اور انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موت نازل ہو رہی ہے تو میں اپنے جس بچے کے لیے دعا مانگ رہا تھا مجھے نہیں خیال آیا کہ اس بچے کے لیے ہے پھر جب میں نے نماز پڑھ لی ظہر کی تو وہ موت میرے بچے کے پاس چلی گئی اس انتظار ایسی چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں بات کو نہیں بھی نظر آتی پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیتیں ہیں اعمال کے ساتھ جب یہ نیتیں جڑتی ہیں تو اس کا دنیا میں بھی اثر پڑتا ہے اور آخرت پر بھی اثر اس لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کی نیت خراب ہوگی تو اس نیت کے آسار کو خرابی کو دنیا میں دیکھ لیں ایک آدمی بہت اللہ اللہ کرتا تھا اور سلوک ذکر مراقبہ جو بھی اس نے کیے تو آپ یہی صاحب صاحب اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کہا حضرت میں اتنا ذکر کرتا ہوں یہ چیز یہ چیز یہ چیز حضرت پریشان ہوئے سوچتے رہے کہ اس ذکر کی وجہ سے جو مطلوبہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں یہ ہوتا ہے ایک آدمی اگر قتل کرتا رہے نا تو اس کے چہرے پر خون کے اثرات آ جاتے آگ اللہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اگر آدمی خود اپنے اندر سچائی ہے نا تو اس کا جو عکس پڑتا ہے نا چہرے کا تو آدمی نہ بھی تاغیر کر سکتے لیکن سوچتا ضرور ہے کہ کیا گڑبڑ ہے کیا مسئلہ کیا ہے صاحب لیکن اسے نہیں سمجھ آتی بےچارا بڑا لکھا نہیں ہوتا سے کچھ ہے بھی نہیں سکتا کہتا ہے کچھ نہ کچھ ہے نہیں تو سہارنپوری بہت دیر سوچتے رہے پھر فرمایا آپ نے نیت کیا کی تھی فکر میں کیا نیت کر کے بیٹھتے ہو اللہ کو یاد اس کا نیت یہ ہے کہ آپ جب اجازت دیں گے تو میں لوگوں کو مریض کروں حضرت فرمایا شاباش یہی تو نیت ہے جو دے ڈوبی اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو میری خلافتوں کے لیے یاد کرتے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب نیت انسان کی خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں عقل پر اثرات پڑتے ہیں عقل خراب ہو جاتی ہے انسان کی اسی لیے صحابہ کے رام اللہ السلام کی نیتیں صحیح رہتی تھیں امال بھی صحیح رہتی ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا مقدمہ آیا اتنے امیہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا امیر تھے انہوں نے کہا بھائی یہ آدمی ہے اور شرن قتل ثابت ہے تمہارے بھائی کی حبت میں اس سے قتل کرنا حضرت میرے حوالے کر دیں بات سے قتل ہی کرنا ہے نا تو آپ کا آدمی سرکاری مارے گا اور میں مار دوں اسے تو بات تو ایک ہی ہے گردن ہی اڑانی ہے تو مجھے اپنے بھائی کے انتقام کی پیاس ٹھنڈک پہنچے گی کیا آدھا اتنے میاں رضی اللہ حوالے کر اس نے تلوار ماری اور تلوار جو تھی وہ اونچی پڑ گئی صحیح لگی نہیں پھر اس نے اسے مارا تو گر گیا خون بہتا رہا اور اس نے اطمینان کا اظہار کر کے کہ بھائی کے خون کا انہیں بدلا لیا چلا گیا یہ آدمی ابھی مرا نہیں تھا اور یہ چلا گیا علاج کرایا ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے ایک دن دیکھا کہ میرے بھائی کا قاتل جسے میں مار چکا تھا یہ کدھر سے برامد ہو گیا تو بڑے حیران ہوئے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا میں تو خدا کی قسم تجھے نہیں چھوڑوں گا تو ٹھیک کیسے ہو گیا خود سے نا تم اپنی طرف سے مار چکے میں تو نہیں مرا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا اور یہ صورتحال آ گئی تو وہ یار رضی اللہ جواب پکڑ کے لیا کہا حضرت سے قتل کرنا تو انہوں نے کہا تم قتل نہیں کر سکتے تم کر چکے تو اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو زیادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی سزا تو واقعی قتل ہے کیونکہ اس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے لیکن یہ یہ ہے اسلام کا انصاف اور یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو ہم نے کہا تھا نا وہ صحیح بات تک فوراً پہنچتے تھے انہوں نے کہا یہ جسے زخم لگے ہیں نا اس کے پیسے پہلے ادا کر پھر اس کے بعد اسے قتل کیا جا سکتا ہے لیکن جو تم نے اسے مارا ہے زخم ہو گئے تھے اس کا خرچہ تھا اور شریعت نے زخموں پر بھی مقرر کیا ہے کہ کتنا گہرا زخم ہو کتنے پیسے لگیں گے یعنی اس کی کیا ہے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میرے پاس میرے قاتل کو قتل کرنا ہو تو نیزا جب اس کے پیٹ میں مارو گے تو نیزے کی انی نیزے کا رخ جو ہے اس کی کمر سے باہر نہیں آنا چاہیے بس پیٹ پر بیٹھ سکتے علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے بھی مجھے ایسے ہی مارا ہے اور میرے پیٹ سے نظام جب نہیں گیا تو ایسے نہ ہو کہ تم میرے قاتل کے ساتھ نا انصافی کر دو اور اللہ کے یہاں اتنا انصاف تھا حالانکہ مرنا تو اس نے ہے ہی لیکن فرمائش زیادہ نہیں سکے اتنا چلانا کیا رکھ رضی اللہ کا پیسے ادا کرو پھر میں اسے حوالے کر دیتا ہوں پھر قتل ہو جائے گا اس آدمی نے نہیں مانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما لے پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سوچا تھا اس رستے پہ میرا خیال ہے کہ اعلیٰ کی بات پھر وہ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کہیں سے مجھے گنجائش مل جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ رومنگ کا فیصلہ بالکل درست ہے تو اس کے زخموں کے پیسے دے دو اور اس کے بعد اسی کے ساتھ قدر کیا جا سکتا ہے اسے اب قتل ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں کی نیتیں درست تھی نا انصاف عدل اپنے عوام کے ساتھ اچھائی یہ سب چیزیں نتیجہ یہ کہ وہ فیصلے جو احتیاط سے کرتے تھے وہ بھی الحمد للہ سارے کے سارے صحیح پہنچ جاتے تھے اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس طرف پھیر دیتا تھا کہ انہیں بتاؤ اس فیصلے میں ویسے نہیں ایسے کر لیں والقول بالبدل الملزم اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تقدیر کی ایک ہی قسم ہے تقدیر شاہ بل اللہ رحمت اللہ کے نزدیک ایک قسم ہے اور اور مجدد مجد الحصانی اللہ علیہ کے نزدیک تین قسم ہے اور عام طور پہ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ دو قسمیں وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کبھی معلق ہوتی ہے کہ یوں ہو جائے تو یوں کر دو یوں ہو جائے تو یوں کر دو اور کبھی اللہ کی تقدیر پوری نافذ ہونی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو قطن کسی صورت تبدیل نہیں کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس سے سکھایا اس لیے جاتا ہے کہ ہونے والا ہے اس سے بچو آدمی بچ جائے اور کبھی کبھی خدا کا وہ فیصلہ نافذ ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا بس اسے صرف اس لیے دکھا دیا جاتا ہے کہ اس بندے میں سہنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے یہ میرے ساتھ اب ہونا ہی ہے کہ سہنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اللہ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ غلط انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے زندگی میں ایسے حوادث ہوتے ہیں کہ اگر ایک دم سے پڑے تو مر جائے آدمی روح نکل جائے لیکن خدا اسے تیار کر دیتا ہے کہ یہ چیز اب ہونے والی ہے اس کو سہنا ہے کہ خدا کی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بخاری کے آخر پہ ایک حدیث آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میں اپنے بندے سے وہ چیز لے لوں جس کے ساتھ اس کا دل بھٹک گیا تھا اور اس اس اس اس کے کے دل دل میں صفیہ چن لیا تھا آدمی نے شخص کو کو چیز اپنی محبت دی بیٹا باپ کا دل چن لیتا ہے محبت کے لیے مطلب ایک بہت شدید تعلق ہو جاتا ہے شوہر ہے بیوی ہے چیزیں اللہ نے کہا جب میں اپنے بندے سے وہ چیز دے لوں جس چیز کو اس بندے کے دل نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا تو پھر جب وہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس بندے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے میں اسے بغیر حساب کتاب کے یہ کہ صبر اتنا کرنا پڑتا ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے کوئی معمولی بات ہے آدمی کی شخصیت دل کے رہ جاتی ہے جب غم ایسا آتا ہے دکھ ایسا آتا ہے کہ غم اور دکھ انسان کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں اس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں بگاڑ کے لیے نہیں ہوتے اس لیے لوگ جو نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں نا ان پر مایوسی غالب آ جاتی ہے اور جو پازیٹو سائڈ پہ رہتے ہیں وہ تقریر پہ صبر کرتے ہیں پھر جدید رحمۃ اللہ علیہ تقریر کی تیسری قسم کے قائل ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دعا سے تقریر بدل جاتی ہے یہ ان شاء اللہ انصاف جو نا ظالب اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی اپنی کتاب میں اور میرے علاوہ لوگوں نے اسے نہیں بیان کیا یعنی لوگ اس طرف گئے نہیں لیکن میں آپ کو یہ چیزیں بیان کروں گا یہ فکر ہے ان شاء اللہ